ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمل کی ماں کا ذبا ہی حمل کے ذبا کے لیے کافی ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چھہتر یہ حدیث صحیح ہے